ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਚੋੜ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋ ਬਾਤ ਸਾਡੀ ਇਸਲਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਰ ਰਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਰਵੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ اور تھلے والی ہے کہ کہ کہ اسی اسی پھر اس اس اس ڈبیٹ پتہ اکثر اختلافی معاملات میں چیز بارے سوالات بڑے جڑے وہ مثال طور پہ تہاڈا علم بنیاد تے نہیں لولا دنیا اندر کسی نے کوئی محدث کی سطح اتنے پہنچایا ہو کہ تہاڈا علم اس نظریے دا نہیں ہو سکتا اگر میرا موقف اے ہوئے کہ قرآن حدیث صبح صحابہ اور محدثین کرام جنہوں نے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث صحیحہ نو سمجھیا اور ساڈے واسطے انی محنت کر کے کوشش کر کے اے دین ساڈے واسطے جتھوں تسی پہ جاخذ کرو ہاں محدثین متکلمین جی میں صوفیا ساڈے چار طبقے نے مسلمان نہیں صوفیا نے محدثہ نہیں ترتیب دی صوفیا دے احادیث ترتیب نہیں دتیاں صوفیا تے محدثین نال پرے پے مثال طور تے خود جڑی بخاری شریف ہے اے دے اندر اگر صوفیاء دی قطاراں ہون لگے یعنی اے بس کی چیز ہوندی نا کہ صوفیاء دی قطاراں ہوندی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 کوئی شاید پتہ ہی کوئی نہیں تینو لب سے متفق کتھے متفق نال ہے کتھے متفق ہن متفق آ بولے نا اے جی، جی۔ دا سیگا دس کیڑا اے دا باب کیڑا ہے اے دا اصل کی ہے مادہ کی ہے کی ہے کہ جس چیز دے اوپر او یار متفق جی۔ یہ باب کیڑا ہے ہے ہاں۔ کیڑا سیگا جی۔ یہ داخل سا میو پتہ لگے بھی تیرے اندر دے دے جو لفظ لفظ تے مستوی او لے بیٹھا بیٹھا بیٹھا ان ان دا دا کوئی پتہ پتہ ہے جب متفق نہیں نہیں نہیں لگنا تو تو اللہ تعالی بارے کلام کلام کلام کیتی میں میں میں بس پھر چپ نہ سن ابن تیمیہ ورگے پاگل ہو گئے ٹھیک ہے کوئی گل نہیں نہیں جاننا انہاں انہاں نو کیوں جاندا ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਹਾਬੀਅਤ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਮੰਨਿਆ ਜੀ ਸ਼ੇਖੁਲ ਇਸਲਾਮ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਚੱਪਾ ਅਰਸ਼ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਅਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਚੱਪਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ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 میں کوئی اپنے آپ کو آیا نہیں تو نامک جی میرا علم جا پڑیا ہاں؟ جنہ میں طالب علم ہاں، کوئی عالم نہیں ہے تے تسی جڑا تکبر اور غرور اور اس جڑا اے لبادہ بھی اچھا نہیں ہے اونوں کافر کہہ تے اونوں گند کہہ تے دوسرا کہہ اسی نے اس نظریہ آئی نہیں تکبر نہیں کہندے کس طرح کس طرح امام بخاری دے زمانے تو ہے تو سے اپنے بخاری دی حدیث ہے میں بخاری دی حدیث پڑھی ہاں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آن تا آن دا سارے خبراں نہیں دتیاں میں تے کئی چیز نو سوال کوئی کر لو پیا کہ آیا کیا محدثین نے اس تے اتفاق کیتا اوے ہے اتفاق اس دے زمانے تو بعد میں کہ تسی اپنا پیش کرو کی پیش کرا جڑی بات ہے او کی پیش کرا تینو تو محدث ایک منٹ تو دس محدث محدث کیڑا سی او او دنیا پا دی تے صرف پاگل جڑے بیٹھے نے لاون والے تیرے جننے بھابی ہیں انہاں نو نو کسے سننا پڑھنا ہوندا پہلا اے انہاں دے قرآن دا انداز ہے جڑے کٹے دے پتر بیٹھے نے کی ہے یہ ابدل غنی شاہ جہاں یہاں کا ہوا ہے موہدس کاموکی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 میں لفظ بہت نہیں ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਹੱਦਸ ਦਾ ਪੁੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਛਾ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਤ ਬਣੇਵੇਂ ਕਰਨੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਕ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਸਲਾਹ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਇਸਲਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ میں کوئی بندہ اس طرح گل کرے گا جمے دار ہو گیا مطلب بندہ کی ਵਹਾਓ ਨਾ ਵਹਾਬੀ ਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਲਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦੱਸੋ ਯਾਨੀ ਹਨੇਰ ਨਗਰੀ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਰੇਲਵੀ ਦੇ ਬਰੇਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰੇਲਵੀ ਨੇ ਸਜਦਾ ਪੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵਹਾਬੀ ਫਲਾਂ ਵਹਾਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਪੜਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜ਼ ਲਾਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਹਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁਆ- ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ- ਸਾਰੇ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਛਾਇਆ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਦੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮੈਂ- ਤੈਨੂੰ ਅੱਡੇ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾਣਾ ਵਾਲਾ ਦੁਆਲੀਨ ਦੇਖੋ ਇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਕਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਾਤ ਤੂੰ ਹੱਥ ਆਰਾਮ ਕਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਵਜਾ ਉੱਠ ਉੱਠ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਪਾਗਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੂੰ ਪਤਾ بھائی تیرے گجرا کا ملا سو پاگل کرے تھوکے جیڑی گل بڑے آم ہر بندہ بھابی جانا سور پر ایمان ایڈر بندہ پیچھے ایمان دسو بھاجی اتنے کھانے سور لوگ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮਾਂ ਚੋਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਮੁਰਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ تو تو تو تو تو تو یہودی کا پیروکار ہے ہے ہے تیرے جڑے جڑے نے نے سن سن میں میں گل گل گل گل سی سی سی سی نا یار کچھ نہیں کہ کہ گارنٹی گارنٹی دے دے اس چیز دی چلنا چلنا او ہاں مینوں کی کی ہونا اللہ اکل کیسا گیا مشرف ہی اٹھ کو ڈرنے والا آرام نال چلا جا کہی لے لے کے چل لڑائی جھگڑا تو کہتے نہیں ہوئے اور وہاں بھی ہو کے لڑے نا تو مجھے کیا سی رہا ایک بار کیا سی لڑی ہونی ہے نہیں ہے پھر میں کیا ہونا بے ہے مولا تو ایرے رہی نبی کور کیا ہونا بے ہے پیار ہونا بے ہے کیا ہونا تو نہیں ہونا بے ہے تو مشرک مشرک تھی جانا ہے نبی جانا بے ہے نہیں ہے بول رہا میں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 سمجھنا جی۔ سمجھ آئی کہ نہیں باقی وڈے اگے نہیں باقی پہلے لوگ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਾਵੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਤੈਬਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰੇੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਰੇਲਵੀ ਪਾਗਲ ਨੇ ਰੇਲਵੀ ਪਾਗਲ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠ ਦੀ ਬੋਲ ਓਏ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਰਨ ਤੇ ਉਹ ਸੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਇੱਕ ਮਨਾਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਬਰੇ ਕਿ ਲੈ ਜੀ ਲਸ਼ਕਰ ਤੈਬਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੇ ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਓ ਮੀਆਂ ਕੋਮਲ ਬੋਲੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕੋਮਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ تھلے تک سارے جی۔ تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی اچھا۔ دس فرنگی قانون کفر ہے یا نہیں جیڑا اس قانون قانون دے دے دے واسطے جنگ ہے آندا بھی بھی یہودی میں میں تو تو سنی نہیں نہیں موقع موقع دی تصدیق تصدیق تھوڑی کرے گا پڑیاں پیاں تے جڑے نے انہاں گل اپنے سوچو امر صاحب دی کتاب پڑھو پڑھو او کتھے اوتھے وجہ چلو چلو سوچوڑا والله بدل لا شعبا بين الله بدل Kota da putran lajte zir, yani nasıl bakma, bu iş az gidiyor. Hmm.